حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو قرائب نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 682